امام مالک رحمت اللہ علیہ بن انس ابن ابی زیب امر بن حارث یونس بن یزید وغیرہ نے اور معمر یوسف بن اور صالح سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس اور امر کی حدیث کے مانند روایت کی سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے سوائے صالح اور یوسف کے ان دونوں کی حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکانوے